بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے